قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون محترم سامعين والسامعات انسان کے گناہوں کی پاداش میں جو اللہ تبارہ کا وطالعہ سزا دیتا ہے جتنی نصوص بیان کی گئیں جتنے دلائل دیے گئے ان سب میں ایک بات آیا ہوتی ہے کہ انسان کا گناہ پہلے ہوتا ہے اللہ کی سزا بعد میں ہوتی ہے انسان اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی جرم کرے یا اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اس کو سزا ملتی ہے اور جتنا یہ جرم کرتا ہے اتنی سزا نہیں بلکہ بہت کم سزا ملتی ہے فرمایا اے ایمان والوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں نس اللہ فنسیا ہوں انہوں نے اللہ کو بلایا اللہ نے ان کو بلا دیا اللہ اکبر کیسے بلا دیا فرمایا من اعرض عن ذکری فعن لہو معیشت غم کا جو کتاب و سنت کو بائی پاس کر کے زندگی گزارے گا وہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے جس طرح دنیا میں گناہ کرنے سے سزا ملتی دنیا میں بھی اس طرح دنیا میں نعمتیں بھی نیکی کرنے سے ملتی ہیں فرمایا فن لہو معیشت دن کا اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے یہ تنگی کس طرح کی ہے سب سے زیادہ خوشحال لوگ جاپان میں ہیں اور سب سے زیادہ خود خوشیاں وہاں ہوتی ہیں یہ تنگی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سہولتیں مل جائیں آرائشیں آسائشیں مل جائیں تو انسان خوشحال ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کی یاد سے دور ہو تو دل تنگ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد اللہ کی یاد کا معنی سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر صرف نہیں ہوتا اللہ کی یاد کا معنی اللہ ہو اللہ ہو نہیں ہوتا اللہ کی یاد کا معنی الذين اذا ذکر اللہ وجرت کلو جب ان کو اللہ یاد آئے ان کا دل دہل جائے اللہ کی یاد آئے تو ان کا دل ڈر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں اس کی سطوتیں اس کی طاقتیں اس کے عذاب کو یاد کرے اور یہ احساس کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ احساس کرے کہ میں اللہ کے ساتھ رہتا ہوں اللہ میرے ساتھ رہتا ہے فرمایا تم دو ہوتے ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے تم پانچ ہوتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے ہے وہ اپنے عرش پر لیکن اس کو اپنے ساتھ ہونے کا بندہ احساس کرے اللہ کی یاد کمانا اللہ تبارک کا تعالیٰ کی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے سب سے زیادہ بڑا اللہ کا ذکر وہ کتاب و سنت ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر للعالمین کہا ہے فرمایا انا نحن له ذکر ہم نے ذکر نازل کیا ہے ہم ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس سے مراد قرآن بھی ہے سنت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو جو من آر ادا ذکری جو اس کو بائی پاس کر کے اس کو سیکھنا نہیں سمجھنا نہیں اس پر عمل نہیں کرنا وائلیشن کرنی ہے اپنی تجارت میں اپنی معیشت میں اپنی معاشرت میں رہن سہن میں سیٹ اپ گیٹ اپ میں و نہار میں غمی خوشی میں کتاب و سنت سے نہیں پوچھنا اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے تو فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں معلوم نہیں ہمیں تو احساس نہیں ان لوگوں کی تنگی کا جو اس تنگی میں گرفتار ہے ہاں جناب بندہ فوت ہو گیا اب یہ کرنا ہے اس کے لیے اچھی سے اچھی جگہ پکانی ہے کیا اچھے عقیدے والے اور کیا برے عقیدے والے بدعات ایسے گھس جاتی ہیں آپ کی جماعت کا ایک آدمی تاجر تھا اس کا فوت ہو گیا بڑا میں گیا کہتے جی کھانا کھائے بغیر نہیں جانا میں نے کہا یہ بدت ہے کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو میں حدیث سناتا ہوں کہتا ہے آدھے گھنٹے بعد حدیث سنانا پہلے میں کھانا کھا لینے دو یہ اراد ہے جان بوجھ کر اراد ہے اللہ تعالیٰ کی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے ساتھیوں کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کنہ نؤتما لہم من النیاحہ دفن کے بعد اس گھر میں جمگٹا کرنا جمع ہونا اجتماع کرنا وہ حکے پر ہو یا اخبار پر ہو یا کھانے کی دیکھ پر ہو میت کے دفن ہونے کے بعد اس گھر میں جمع ہونا اور ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہم سے کرام اس کو خانی کہا کرتے تھے اور یہ خانی اب آ گئی ہر گھر میں آ گئی اللہ ماشاء اللہ ایک آدمی دور دراز سے آیا ہے پنجاب سے بلوچستان سے حیدرآباد سے وہ روٹین میں بھی آتا تو اس کا حق تھا اس کو کھانا کھلایا جاتا اس کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ کوئی کھانا کھائے بغیر نہ جائے اور اعلان کرنا کھانے کا اور اگر اچھا کھانا نہ ہو تو اس پہ اعتراض کرنا اب تو باقاعدہ حال بک ہونے لگ گئے ہیں معلوم نہیں پڑتا کہ یہ فوتگی ہوئی ہے یا کوئی شادی ہو رہی ہے لیکن یہ بدعات اسلام کو بائی پاس کرنے کی اس کے لیے وہ تنگیوں پر تنگیاں ہیں تین دن تو یہ کھانا چلے گا اچھا پھر ایک اور بات ہے یہ جی، گھر والے کھانا نہیں پکا سکتے کیوں نہیں پکا سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک فوتگی پر ایسے فرمایا تھا شہادت ہوئی حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کی گھر والے بے حال ہو گئے فرمایا آل جعفر تعامن عالیہ تعمیر ما ہوں آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ ان کی حالت خراب ہے ان کو کھانے کی سوج نہیں رہی اگر کوئی اور نہیں کھلائے گا تو وہ بھوکے رہیں گے اگر کسی میت پر ایسی حالت ہو کہ کوئی اور نہ کھلائے تو وہ بھوکے رہیں گے تو ان کے لیے کھانا بنانا چاہیے گھر والوں کے لیے اور دور سے آنے والے مہمانوں کے لیے لیکن اگر بس اوقات فوتگی اتنے زیادہ غم والی نہیں ہوتی لمبی بیماری چلی بزرگ بھی چاہتا تھا میں دنیا سے چلا جاؤں گھر والے بھی چاہتے تھے کہ اس کی آزمائش ختم ہو جائے اس کے فوت ہونے سے زیادہ ایسا غم نہیں ہوتا کہ ان کو کھانا بھول جائے ایسی حالت میں گھر والے خود پکا سکتے ہیں خود پکا سکتے ہیں اور بھی کوئی دے دے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ محلے والے اڑوس پڑوس کے سب لوگوں کو کوئی کھانا کھائے بغیر نہ جائے یہ قطان غلط بات ہے اس کو صحابہ کرام لوہا خان کہا کرتے تھے تین دن تو یہ چلتا رہے گا پھر تیسرے دن اسپیشل بدعات ہوں گی پھر ساتویں دن اسپیشل بدعات ہوں گی پھر ہر جمعرات کو اسپیشل بدعات ہوں گی اور پھر سال کے سال برسی ہوگی اتنی دیر میں کوئی نہ کوئی اور مر جائے گا پھر اس کی شروع ہو جائے گی پھر فلاں کا میلہ آ گیا وہاں پہنچنا ہے اتنی بدعات اتنی مصیبتیں ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی اور اگر اپنے مذہب کی بدعات ختم ہوتی ہیں تو دوسروں کی شروع ہو جاتی ہیں ابھی کل پرسوں کیا ہوا ہے اب ان کی شروع کر دو پر میں رہو نہ اندن کا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں شادی بیاہ پر اتنی بدعات زندگی تنگ ہو جاتی ہے آسمان والے جیسا دین کسی اور کا نہیں اور جتنا وہ تمہارا خیر خواہ ہے جتنی اس میں چھوٹ ہے جتنی اس میں آسانیاں ہیں اتنی کسی بندے کے بنائے ہوئے دین میں نہیں ہو سکتی سب سے زیادہ آزادی سب سے زیادہ آسانیاں وہ رب رحیم ہے سبحان اللہ ایک جنگ میں ایک لونڈی کا بچہ گم ہو گیا بڑی مشکل سے اس کو ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس عورت سے کہا جائے اپنا بچہ تندور میں ڈال دو تو ڈالے گی صحابہ فرماتے ہیں بالکل نہیں ڈالے گی فرمایا جتنی محبت اس عورت کو اپنے بچے سے اس سے کہیں زیادہ محبت رب الجلال کو اپنے بندوں کے ساتھ زیادہ رحمت اور شفقت اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس کا دین سب سے آسان دین ہے اس میں سب سے زیادہ دل کا اطمینان ہے فرمایا نہ معیشت دن کا شروع معیشتیامت ہم اس کو قیامت والے دن نابینا کر کے اٹھائیں گے لوگ آنکھوں والے ہوں گے یہ نابینا ہے پچاس سال کی زندگی میں آنکھوں والا تھا پچاس ہزار سال کی زندگی میں نابینا ہے کال ارب میرے میں حشر تنی آما یہ میں کو پہلیاں نہیں بول رہا بھائیو یہ قرآن کی آیات ہیں یا اللہ دنیا میں آنکھیں دی تھی یہاں آنکھیں کیوں چھین لی کالا کزار کا آیا تو میری آیات کو بھول گیا تھا آج ہم تجھے بھول گئے ہیں تو یہ گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بھول جاتا ہے خیر کے ساتھ یاد نہیں کرتا اور دوسری نحوست یہ ہے کہ بندے کو اپنا آپ بلا دیتا ہے دوسرے مقام پر فرمایا فر تکون فن نس اللہ فنسا وہ لوگ جو اللہ کو بھولے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا یہ بھی گناہوں کی نحوست انسان کو اپنا آپ کیسے بھول جاتا ہے اللہ اکبر اپنا آپ اس طرح بھول جاتا ہے کہ انسان اپنی بیماریوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی بھوک اپنی پیاس اپنی تکلیف اپنی انسولین سب کی پرواہ کیے بغیر کاروبار پہ لگا ہوا ہے سوتے وقت سوتا نہیں کھانے کے وقت کھانا لیٹ کر لیتا ہے اپنا آپ بھولا ہوا ہے اور دنیا کٹھی کرنے پہ لگا ہوا ہے دوسری شکل اپنے آپ کو بھولنے کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہے اور اپنے مسلحت کو بھولا ہوا ہے سگریٹ نوش کیا کرتا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں اور کافروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سگریٹ نوشی خودکشی ہے ایک آدمی سیدھا پستول سے گولی مار لیتا ہے دوسرا قسطوں میں اپنی جان کو تباہ کرتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے اپنے پیسے کو گول کر کے آگ لگاتا ہے اور اس کو اپنے اندر لے جاتا ہے گٹکا کھانے والا اور جو جو مصیبتیں معاشرے میں کھائی جاتی ہیں یہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے اور اپنی مسرحت کو بھولا ہوا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے اس کو اپنا آپ بلا دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اس جہان کی اور جو اس جہان کی سزا ہے وہ اس کے بعد آئے گا الحب اللہ تو ہمیں اس بات سے توبہ کر لینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو بلائے گا نس اللہ فنسیا ہوں نس اللہ فنسا ہوں بندہ پہلے گنا کرتا ہے سزا بعد میں آتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ پہلے سزا دے دے اس کے مقابلے میں من صالحا من ذکر انسا وهو مومن جو شخص عقیدے اور عمل میں کتاب و سنت کو فالو کرتا ہے عاملہ صالحن کام بھی اچھے کرتا ہے وہ مومن ایمان بھی اس کا اچھا ہے فرمایا حیاتن طیبہ ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیں اللہ اکبر اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیتے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی صحیح بخاری میں کہتی جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں آپ نے خاموشی اختیار کی ساتھ ایک بھائی بیٹھا کہتا ہے میری شادی کر دیں اگر آپ نے نہیں کرنی تو تیرے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہے کہتا کچھ بھی نہیں یہ دھوتی جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہی میری کل جائیداد ہے کمیز بھی نہیں تھا اس کے اوپر فرمایا جاؤ تلاش کرو کہتا ہے جی یہی آدھی کاٹ کے دے دیتا ہوں فرمایا نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی کوئی تلاش کرو اور نہیں تو لوہے کی انگوٹھی مل جائے اس کو وہ بھی نہیں ملی پھر بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کہاں سے کھلائے گا اس کو پاس تیرے کوئی پیسہ نہیں شادی کا تجھے بڑا شوق چڑھا ہوا ہے یہ نہیں فرمایا فرمایا تجھے قرآن کتنا یاد ہے کہتا جی فلاں فلاں صورت یاد ہے میں ان کے ہو کبھی ماما آکا من القرآن وہ اس کو سکھا دینا یہی تیرا مہر ہے کوئی ٹینشن نہیں اس کو نہ گھر ہے نہ تن پر کپڑے ہیں نہ کھانے کے لیے کھانا ہے نہ ان کو معلوم ہے رب الجلال کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارہ کو تارا جو عفت حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ اس کی اللہ تعالیٰ اس کی اس کو برکت عطا فرماتا ہے اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے رب کا وعدہ ہے بس ٹھیک ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عید پر کپڑے لیے دوسری پر بچوں کو نہیں دے سکا اس لیے میں پنکھے کے ساتھ جھول رہا ہوں میں مر رہا ہوں کیونکہ میں بچوں کو دوبارہ نئے کپڑے نہیں دے سکا تو جتنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام اور دین کے قریب تر ہوتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے ٹینشنیں اس سے دور رہتی ہیں اور جتنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کو بھولتا چلا جاتا ہے رب الجلال اس کو بھولتے چلے جاتے ہیں اور اس کو اپنا آپ اپنا نفع نقصان ہی بھول جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں یاد رکھو جب تک رب الجلال ہمارا خیال کرتا ہے اس وقت تک ہم درست رہیں گے ہماری خیر ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے ہماری خیر خی چھوڑ دی ہم تباہ و برباد ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ولا تکلنی نفسی یا اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا مجھے میرے سے نہ کرنا کتنی دیر آنکھ بند کر کے کھولوں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر بھی مجھے میرے سے نہ کرنا بلکہ میری نگرانی خود کرنا شانی لا الہ الا انت یا اللہ میرے سارے معاملے درست کر دے اور مجھے میرے سے نہ کرنا گناہ کی نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان ہر وقت کھچاؤ کا شکار رہتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کانت دنیا ہم اللہ علیہ امر جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے دنیا کو ٹارگٹ کرتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بخیر دیتا ہے اس کے معاملات بکھر جاتے ہیں بھاگا بھاگا وہاں گیا تو وہ کام بھی رہ گیا بھاگا وہاں سے ادھر گیا تو وہ بھی رہ گیا بیچ میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اس کا فون آ گیا اور یہ بھول گیا ڈاکٹر کے پاس گیا تو ٹیسٹ گھر میں بھول گیا بینک میں گیا تو بل گھر میں بھول گیا اتنی دیر لائن میں لگا رہا اتنی دیر میں وہ دوسرا کام خراب ہو گیا وہ یہی کہتا آپ کو ہر وقت نظر آئے گا کہ پیسے سے کچھ بنتا نہیں حالت خراب ہے حالات بڑے خراب ہیں کچھ نہیں بنتا برکت نہیں رہی لیٹ آئے گا جلدی جائے گا ہر وقت لٹکا رہے گا کھچاؤ کا شکار رہے گا اس کے باوجود وہ وہیں کا وہیں رہے گا جہاں تھا کیوں دنیا سائے کی طرح ہے اگر اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ آپ سے آگے آگے سورج پیچھے ہو تو سایہ آپ کے آگے آگے اور اگر سورج آگے ہو بھاگو تو سایہ تمہارے پیچھے پیچھے مال و دولت کے پیچھے بھاگو تو یہ آگے آگے ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ کر بھاگو تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے جو رب الجلال نے لکھ کر دیا تھا وہ آپ کو ملے گا ہر حالت میں فرمایا من کا دنیا ہم ہوں اللہ علیہ امرہ وہ جا فکرا بہن آئے نہیں اس کی آنکھوں کے درمیان میں فقیری لکھ دی جاتی ہے ہر وقت وہ فقیری نظر آتی ہے اس کو اور کبھی بھی کہتا کچھ بنتا نہیں حالت خراب ہے پریشان حال ہے یہ سوچا تھا یہ کروں گا بی سی ڈال کر وہ کروں گا تو پھر یہ رکاوٹ بن گئی اور پھر یہ کیا تھا تو پھر بیچ میں بچہ بیمار ہو گیا پھر یہ کیا تھا تو بیچ میں یہ ہو گیا بل زیادہ آ گیا ہر وقت ہے ہے ہے نہیں کچھ نہیں مارے گئے فرمایا و من کانت آخرت ہم اس کے مقابلے میں جو دنیا کی طرف غور نہیں کرتا میرا لیونگ سٹیٹس کیسا ہے میرا معیار زندگی کیسا چل رہا ہے گزارا چلاتا ہے اور اصل ٹارگٹ آخرت کو کرتا ہے آخر اس کا متمع نظر ہوتا ہے مقصد حیات آخرت کو بناتا ہے فرمایا جمع اللہ علیہ امرہ اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے یہ جتنے دعوت کا کام کرنے والے جہاد کا کام کرنے والے ان کے بھی بچے ہیں ان کے بھی اولادیں بیویاں ہیں ان کی بھی وہی مجبوریاں ہیں جو ہر ایک شخص کی ہیں وہ اپنے بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں جہاد کا کام بھی کرتے ہیں اور دوسرا ان کی بات سننے کے لیے نہیں آ سکتا کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ بات سنانے کے لیے جا سکتا ہے اور دوسرا سننے کے لیے نہیں آ سکتا وہ درس دے رہا ہے اور یہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے اس کے پاس سنانے کا وقت بھی ہے اس کے پاس سننے کا بھی نہیں ہے ان کی بھی وہی مجبوریاں ہیں لیکن کیا ہے جب آخرت کو انسان ٹارگٹ کرتا ہے جمع اللہ علیہ امرہ اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دیتا ہے وہ جا اللہ گنا ہو بین اللہ تعالیٰ گنا دل اس کا گنا سے بھر دیتا ہے ہر وقت اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں ہزاروں کروڑوں لوگوں سے اچھا ہوں مجھے کوئی مزید کی ضرورت نہیں میری معیشت بہت اچھی جا رہی ہے وہ ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھتا ہے اور یہ بہت بڑی سزا ہے جس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اس کے آگے آگے بھاگتی ہے اور ہر وقت پریشان رہتا ہے اور یہ ہر وقت خوش رہتا ہے اللہ اکبر میں مکانا آخر تو ہم ہوں جمع اللہ علیہ شملہ اللہ اس کے معاملے جمع کر دیتا ہے میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا جس کو ملنے گیا تھا وہ بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا میرا کام وہیں بن گیا میں واپس آ گیا اتفاق سے مجھے جس کو ملنا تھا اس کو کوئی کام پڑ گیا وہ ادھر آ گیا تھا میرے معاملے آسان ہو گئے تھے میں درس دینے وہاں گیا وہاں میرا ایک بندے سے کام تھا وہ بھی وہی مل گیا وہ کام بھی ساتھ ہی ہو گیا اس کے معاملے اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے اور معاملات کو پھیلانا اور جمع کرنا یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے یہ اختیار آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اس پہ چلنا ہے دنیا کو جمع کرنا دنیا کو ٹارگٹ کرنا یہ راستہ اختیار کرنا ہے یا آخرت کو اپنا ہدف بنانا ہے یہ چوائس آپ کا ہے اس کے بعد رب الجلال کا کام ہے کہ اگر آپ نے دنیا کو ٹارگٹ کیا تو آپ نے معاملات کو کھیر دیتا ہے اور اگر آپ نے آخرت کو کیا اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے آج ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں نظر آتی ہیں یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خم سن ادب تلی تم بہن پانچ چیزیں اگر تم ان کے ساتھ آزمائے گئے اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں تم کو کہ وہ مصیبتیں تم کے تمہارے اندر نہ آ جائیں وہ مصیبتیں بہت بڑی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فحاشی کسی قوم میں آ جاتی ہے بے حیائی آ جاتی ہے آج نمازیوں کی بیویاں ان کی بچیوں کے کپڑے دیکھو کس طرح کے ہیں جسم کے ساتھ جڑ جانے والی شلواریں پتلونیں اور یہ پہلا سٹیپ ہے ابھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اوپر ایک کمیز کا دامن ہے نا تو کوئی بات نہیں چلتے وقت وہ بھی ہٹ جاتا ہے لیکن اگلا ورژن یہ ہوگا کہ نیا رواج یہ آئے گا کہ وہ کمیز کے دامن چھوٹے ہو جائیں گے اور اس سے اگلا ورژن یہ آئے گا کہ وہ کمیز کے دامن پتلونوں کے اندر گھس جائیں گے اس وقت تک ہم اتنے زیادہ بغیرت ہو چکے ہوں گے کہ اس وقت ہمیں وہ برا نہیں لگے گا آج سے دس سال پہلے جو اس وقت حالت ہے یہ بھی بہت بری لگتی اور آپ یا آپ کے بڑے اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے تھے لیکن وہ اس قسطوں کے ساتھ غیرت کو چھین رہے ہیں کہ ہم اس کو برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں فرمایا بے حیائی بدکاری فحاشی جس قوم میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی بیماریوں میں ڈال دیتا ہے جو ان کے اباؤ اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں اب دیکھ دیکھو کیا حالت ہے ہماری ایسی ایسی بیماریاں اور پھر بیماریوں کے ساتھ یورپ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے اس کے ٹیسٹ بھی آ کر یورپ سے ہو رہے ہوتے ہیں اس کا علاج کی گولیاں بھی وہیں سے آ رہی ہوتی ہیں کتنے ڈاکٹر بتاتے ہیں یہ دوائی اللہ محفوظ رکھے فلاں حرام جانور سے بنائی گئی ہے دوسری دوائی فلاں حرام جانور سے بنائی گئی ہے اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے پاس کوئی چارہ نہیں یہی کھانی پڑے گی ورنہ تو مر جائے گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم میں تعاون آ جاتا ہے آج کل ایڈز آ جاتی ہے آج کل ایک سے ایک ایسی بیماریاں جس کو وہ کوئی بھی نہیں مانتا کہتے ہیں جی ہم اس کا علاج ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو یہ کس کی وجہ سے ہے بے حیائی کی وجہ سے اور یعنی اور فحاشی کی وجہ سے جو ہمارے اندر بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے آپ نے اپنے گھروں پر کنٹرول کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں سوال کرنا ہے فرمایا میں اول مر آ توفی بے تھی وہ مسولت جو عورت گھر کی مالکن ہے اس کو اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسی تربیت کی تھی ان کی شوہر سے پوچھا جائے گا اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں یہ آپ ایسا نہ ہو آپ اپنی نمازیں پڑھتے رہ جائیں اپنے روزے رکھتے رہ جائیں اور بچوں کی وجہ سے پکڑے جائیں کیا متوارے جائیں جہاں جہاں آپ کا ہاتھ چلتا ہے وہاں ہاتھ سے گنا کو روکو جہاں آپ کی زبان چلتی ہے وہاں زبان کے ساتھ گنا کو روکو اور فرمایا جس قوم میں ماپ تول کی کمی آ جاتی ہے ان کے حکمران ظالم ہو جاتے ہیں جس قوم میں ماپ تول کی کمی آ جاتی ہے اس قوم کے حکمران ظالم ہو جاتے ہیں یہ ماپ تول کم کر کے گاہک پر ظلم کرتا ہے اس کی سزا اس کے جرم کی جن سے ہے اس سے اوپر والا اس پر ظلم کرتا ہے ظالم حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا بن کر آتے ہیں فرمایا جس قوم میں معقول کی کمی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی بیماری تھی وہ جب لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے دیتے تھے تو کم دیتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے وہ کہتے تھے اصلاۃ کا تعمر کا انت کا مایا آبا ہونا اور انف عالفی اموال نامانشا یہ جو تیری نماز ہے یہ تجھے کہتی ہے کہ ہمیں تو منع کرے ہم جس کی چاہیں پوجا کریں جس کی چاہیں عبادت کریں اور اپنے مال کے ساتھ جیسے چاہیں کھیلے ہمارا مال ہے ہم تھوڑا دیں زیادہ دیں آپ کون ہوتے ہو فرمایا الجلال نے کو المتفین کم تولنے والوں کے لیے جہنم کی وادی ہے اللہ سے جو لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں وہ دا کاروزن اور جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں اللہ کا ان کو اس بات کا یقین نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ان کا حساب ہوگا سارا حساب ہو جائے گا یوم اقوم الناس رب العالمین اس دن ساری کائنات رب الجلال کے سامنے کھڑی ہوگی کوئی بیٹھے گا نہیں سب کھڑے ہیں اسی لیے قیامت کو قیامت کہتے ہیں کہ اس میں قیام ہوگا اس دن تمام چیزوں کا حساب ہو جائے گا کپڑے والے اس کا ارد ہر بار تھوڑا تھوڑا کم کر دیتے ہیں اور اس کو مانڈی لگا کر کھینچ کر پورا کر دیتے ہیں جیسے ہی اس کو پانی میں ڈالو وہ سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے دیکھنے میں وہ پورا باپ دے رہے ہیں حقیقت میں وہ کم ہے سامان دینے والے ہر ایک نے ایک سے ایک طریقہ نکالا ہوا ہے بےمانی کرنے کا کم تولنے کا ملاوٹ کرنے کا اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تمام مصائب اور مصیبتیں یہ کرپشن ہے حکمران کرپشن کرتے ہیں بات درست ہے لیکن آپ بھی تو کچھ کرتے ہو نا وہ بھی آپ جیسا ہی تھا کرپشن کرتا تھا اوپر چلا گیا تو کرپشن کرنے لگ گیا آپ اس لیے کرپشن نہیں کرتے کہ آپ کو ابھی موقع نہیں ملا آپ کو موقع دے دیا جائے تو پھر آپ کی حالت کیا ہوگی ہم سب کرتے جب نیچے بیٹھ کر جتنا موقع تیرے ہاتھ میں تھا اتنے میں تو کرپشن کر رہا ہے موقع زیادہ ملے گا تو زیادہ کرے گا اور اب تو حاجی صاحب بنتا ہے اس لیے کہ تجھے موقع نہیں ملا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم اس طرح کرتی ہے ان کے حکمران ظالم ہو جاتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں اللہ مستعان اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی قوم زکوٰۃ روکنے لگ جائے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتا ہے کتنے لوگ ہیں وہ اپنے مال کی زکات ادا کرنے کے لیے حساب ہی نہیں لگاتے وہ ویسے کہہ دیتے ہیں جی میرے پہ لازمی نہیں یا ایسے ہی بغیر حساب کے اندازہ لگا کر کچھ دے دیا حساب نہیں کرتے اپنا وہ اپنی زکات خود کھا جاتے ہیں اگر میں کہوں کہ سیٹ صاحب میری یہ دس ہزار زکات بنی تھی آپ لے لو کھا لو تو ناراض ہو جائے گا اور اپنی زکات لاکھوں میں کھا جاتے ہیں میری زکات بری لگتی ہے اپنی اچھی لگتی ہے وہ اللہ کا مال ہے جس کا تو نے حساب نہیں لگایا اور پھر مسئلہ پوچھتا رہے گا پوچھتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مولوی مل جائے جو کہے کہ تجھ پہ زکات لازم نہیں آتی پوچھتا رہے گا جب تک وہ فتوا نہ ملے جو یہ کہہ دے کہ تجھ پہ زکات لازم نہیں اس وقت تک وہ پوچھتا ہی رہے گا ہمارے ساتھ بڑا لطیفہ ہو جاتا ہے ہم علماء کرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ایک کو فون آیا اور پھر دوسرے کو فون آ گیا پھر تیسرے کو فون آ گیا سوال بھی وہی ہے بندہ بھی وہی پوچھتا چلا جائے گا جہاں سے گنجائش ملے گی وہ عمل کریں گے تو میرے عزیز بھائیوں زکوٰۃ اپنا مال نہیں ہوتا کسی کا جا کر چوری کر لے یا اپنی زکات چھپا لے ایک ہی بات ہے اپنا پورا پورا حساب کرنا چاہیے علماء پر اپنے معاملے کو پیش کرنا چاہیے جتنی زکات بنتی ہو اتنی پوری پوری نکالنی چاہیے فرمایا اگر نہیں نکالو گے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے تو یہ سزا ہے اور یہ جرم ہے یہ وہ جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہیں اور یہ وہ سزائیں ہیں جس کو ہم بھگت رہے ہیں پانی پر دنیا لڑ رہی ہے دنیا لڑ رہی ہے سر سبز و شاداب پنجاب کا پانی گہرا ہو چکا ہے بہت گہرا بور کریں تب پانی جا کر ملتا ہے یہ سب مصیبتیں اور اوپر سے ہندوستان نے دھمکی لگا دی ہے کہ ہم ڈیموں کے ذریعے کشمیر سے آنے والے دریاؤں کو بند کر دیں گے ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے اس وقت صرف ہم بولتے تھے کہ یہ ڈیم دو دھاری تلوار ہے چاہے تو ہمیں ضرورت ہو تو پانی بند کر کے ادھر لے جائیں اور چاہے تو ہمیں ضرورت نہ ہو سارے ڈیم کھول کر ہمیں ڈبو دیں اور جب قوم ڈوب رہی ہوتی ہے فوج بھی اس میں مصروف ہوتی ہے دشمن کا دفاع نہیں کیا جا سکتا یہ دشمن کا وار ویپن ہے اس وقت لوگ اس کو ہمارا مسئلہ سمجھتے تھے اپنا نہیں سمجھتے تھے اور آج سارے بول رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے اللہ اکبر اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اپنے آپس میں کیا ہوا وعدہ جو قوم وعدہ خلافی کرنے لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے وید اللہ میسا کم ہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا بے رب کو میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ابھی تم پیدا نہیں ہوئے تھے ارواہ تھی میں تمہارا رب ہوں یا نہیں سب کہنے لگے تو ہمارا رب ہے کالا اکرر تم تم اچھی طرح ہوش میں اقرار کر چکے وہ آزاد مصری پختہ وعدہ کرتے ہو کالو اکرنا سب انسانوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا کال افش دانا وہ آکو میں شاہدین کہا گواہ ہو جاؤ میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کا وعدہ تھا کہ توحید پر کار بند رہیں گے شرک نہیں کریں گے اور جب شرک کرتی ہے قوم تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر دشمن مسلط ہو جاتا ہے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ مومنوں کے مال اور جان کا سودا اللہ تعالی کے ساتھ ہوا ہے کب ہوا ہے جب سے تم نے کلمہ پڑا ہوا ہے جب سے کلمہ پڑا ہے مال جان تیری تیری نہیں اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت تیری ہے وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے جیسے ہی جان مال ڈلیور کرو گے جنت کے مالک بن جاؤ گے اس وعدے کی مخالفت اپنے مال کو اپنا سمجھنا ضائع کرنا اپنے مال کو اپنا سمجھ کر کے فضول خرچی کرنا اپنی جان کو اپنا سمجھ کر کے اسلام کی مخالفت میں یا فضول کاموں میں استعمال کرنا یہ وعدہ خلافیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمایا جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو ملک کے وفادار ہوں جو مسلمانوں کے وفادار ہوں ان کے خیر خواہ ہوں ان کو پکڑو اور جو دوسروں کی بولیاں بولتے ہوں ان کو آزاد چھوڑو یہ دشمن کے تسلط کی وجہ سے ہے یہ ان کی زبان اپنی نہیں منہ ان کا ہے زبان کسی اور کی بولتے ہیں ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں ہمارے اوپر وہ ہاتھ حکومت کرتے ہیں جو نظر نہیں آتے اللہ اکبر اسی طرح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے لوگوں پر نافذ نہ کریں اپنے بنائے ہوئے حکم نافذ کریں اللہ تعالیٰ ان کی لڑائی آپس میں کروا دیتا ہے یہ بھی صدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاعدے ضابطے کو نافذ کرنے کی بجائے دنیاوی قانون نافذ کیے جائیں ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی اسلام کے خلاف قانون نہیں بنے گا اور دوسری طرف قانون بنائے بھی جاتے ہیں ان کو نافذ کیا جاتا ہے قانون جو بھی ہو نافذ اس کو کیا جاتا ہے جس پر دباؤ کافروں کی طرف سے آئے قانون ہے کہ پاکستان میں اردو کو دفتری زبان قرار دیا جائے قانون ہے اس پر عمل نہیں ہوتا عربی زبان کو لازمی کیا جائے یہ قانون ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا یہ قانون ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا اور جس پر کافروں کی طرف سے دباؤ آتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے فرمایا جب اللہ کے بندوں پر غیر اللہ کا قانون نافذ کیا جائے گا تو اس کی سزا یہ کہ یہ آپس میں لڑ لڑ کر مریں گے اور یہ یہ عذاب کی قسم بھی ہمارے اوپر مسلط ہے آپ نے پچھلے پانچ سات سال کراچی کی حالت دیکھ لو اور پورے ملک کی حالت دیکھ لو تو میرے عزیز بھائیوں جتنے بھی انسان جرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا اس کو تنبیہ کے لیے دیتا ہے کہ بعض آ جا ٹھیک ہو جا اصلاح کر لے توبہ کر لے اگر وہ بعض آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا اپنی سزا بھی دور کر لیتا ہے معاف بھی کر دیتا ہے آخرت میں بھی جنت دے گا اور اگر اپنے برائی پر ڈٹا رہتا ہے تو پھر بھائیوں خسرت دنیا والا آخرت دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے اس لیے ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے مسلمانوں کی حالت کشمیر میں سوریا میں فلسطین میں بہت پریشان کن ہے ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے آسودگی کی حالت میں اللہ کو یاد کرو تو اللہ مشکل حالات میں تمہیں یاد رکھے گا آج ہمارے حالت کچھ ان سے بہتر ہیں اللہ کو یاد کرو اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرو تاکہ مشکل حالات پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ روک دے یا مشکل حالات میں اللہ ہمیں یاد رکھے آئندہ خطبات ان شاء اللہ یہ جو نظام دنیا میں حکومت کرتے ہیں ایک کوئی کمیونسٹ کمیونزم ہے یا سوشلزم ہے یا سرمایہ دارانہ نظام کیپیٹلسٹ اکانومی ہے ان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وہ میں